شب قدر کا استغفار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوں کہو اللہم انکا عفو تحب العفو و عنی ترجمہ یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں مجھے معاف فرمائیے عن عائشہ رضی اللہ عنہ یا نبی اللہ ارائیت ان وافقت لیلت القدر ما اقول قال تقولین اللہم فون عفو تحب العفو فاعف عنی